وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو